حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین سو صحابہ کا امیر بنا کر امیر حج بنا کر حج کے لیے بھیجا تو پہلے سال یہ شہادت کے اکبر لانوں کو ملی اس لیے کہ وہ نین تھے نین کہتے ہیں دو میں سے دوسرا یعنی جس کام میں نبی اسلام پہلے صدی کے اکبر دوسرے اور جس میں ابو بکر پہلے نبی اسلام دوسرے دو میں سے دوسرا مثال کے طور پر ایمان علیہ السلام پہلے صدیق صدیقی دوسرے پھر جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو گمد خطرہ میں دفن ہونے والے نبی علیہ السلام پہ اور صدیق اکبر لانو دوسرے تو دو میں سے دوسرا اسی طرح غار میں ہجرت کے وقت داخل ہونے والے اکبر لانو پہلے تو نبی علیہ السلام دوسرے اور حج کے معاملے میں پہلا امیر حج بن کر آنے والے صدیق اکبر پہلے تو دسویں حضری میں نبی علیہ السلام دوسرے دو میں سے دوسرا کیا اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اس میں کیا حکمت کہ نبی علیہ السلام پہلے سال خود تشریف نہ لائے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو ان سے پہلے کچھ کام کرنے ضروری ہوتے ہیں تو خدام اس کام کو کیا کرتے ہیں گراؤنڈ ورک کیا کرتے ہیں نبی اخلاق جانتے تھے کہ اس وقت قریش مکہ کی موجودگی میں جو حج ہو رہا ہے اس میں تین بڑی تھیں پہلی کوتاہی تو یہ تھی کہ مشرقین مکہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے بھی کر لیتے بدن کے کپڑے ہم تو احرام باندھتے ہیں نا تو ان کے ہاں اس کا بھی اہتمام نہیں تھا چنانچہ ننگے طواف کرنے کی وجہ سے ہریاں تو یہ بہت بڑی کوتاہی تھی جس کا بند کرنا ضروری اور دوسری بات کہ مشرقی نے مکہ حج کے مہینے کا تعین اپنی مرضی سے کر لیتے آکاش کا ایک میلہ ہوتا تھا اس راستے میں عرفات سائڈ ہے تو عرفات سے ذرا آگے وہ اکاز کا میدان وہاں مشرقی نے مکہ میلہ لگایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے قبائل اس میں جمع ہوتے پھر جب میلہ ختم ہوتا تھا تو یہ واپسی پہ حج کر لیا کرتے تھے تو انہوں نے اس کو اکٹھا جوڑا ہوا تو کبھی کالا میں کر لیتے تھے کبھی میں کر لیتے تھے موسم کو دیکھ کے جیسے لوگ اپنے ہاں تقریبات کی تاریخ کا تعین تعین کرتے ہیں حج کا کیسے ہوتا ہے یہ بھی بڑی کوتا پھر اس طواف میں مسلمان اگر اس وقت ہوتے تھے تو مشرقین بھی طواف کرتے تھے چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لائے جب تشریف لائے تو تین سو صحابہ ان کے ساتھ نبی علیہ اسلام نے ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا ننگا بند یہ آپ نے حج کے موقع پر اعلان کر اور دوسرا آئندہ سے حج ہمیشہ ذلحجہ میں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ بھی طے ہو تو یہ دو پیغام دے کر بھیجا پیچھے سے اللہ رب العزت نے سورہ فراد کی نازل فرما دی اور فرمایا کہ ان نمل مشرق نجس ہیں یہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہی نہیں سکتا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو لے کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے صدیق کو یہ پیغام سنایا کہ اس کو بھی شامل چنانچہ صدیق جب امیر حج بن کر آئے تو یہ تین بڑے اعلانات انہوں نے حج کے موقع پر کیے تو اب گراؤنڈ ورک مکمل ہو گیا اگلے سال اللہ کے پیارے اللہ وسلم خود امیر حج بن کر نکلنے چنانچہ دس ہجری میں نبی اسلام نے حج کا ارادہ فرمایا اب یہ اطلاع تو جنگل کی کی پھیل چنانچہ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں آنے شروع ہو گئے نبی اسلام جب چلے تو مختلف جو قبیلوں کے لوگ تھے راستے میں وہ شریک سفر ہوتے رہے ٹوٹل جو مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک شامل ہوئے ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار جنہوں نے نبی اسلام کے ساتھ مل کر حج حال نبی الحاد اسلام نے ارادہ فرما لیا تو آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج بھی شامل سفر میں اب پیچھے مدینہ طیبہ میں بھی تو کسی کو نگران بنانا تھا تو ایک صحابی تھے ابو دجانا رضی اللہ یہ پہلوان بھی تھے ان کے بڑے واقعات تو ان کو نبی اسلام نے اپنے بعد منتظم متعین کیا کہ مدینہ طیبہ کا انتظام وہ سنبھالنے کیونکہ اور جو بڑے حضرات تھے وہ تو رفیق سفر کے ساتھ چنانچہ نبی اسلام مدینہ طیبہ سے چلے اور آپ نے قیام فرمایا ذوالحلیفہ کے پاس یہ ایک جگہ ہے اس وقت وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کو میکات کہا جاتا ہے میکات کہتے ہیں حدود کو کہ جہاں سے آگے احرام باندھ کے جا سکتا ہے بندہ ویسے نہیں جا سکتا اگر ویسے جائے گا تو اس کے اوپر دم آئے گا تو یہ میکار نبی اسلام نے وہاں قیام فرمایا رات گزاری صبح جب ہوئی تو یہ پچیس سی قادہ کی رات کو نبی علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تو رات صدیق کی ایک تھی جن کا نام تھا اسما ان کے بطن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد رکھا گیا محمد بن ابی بکر یہ اس رات پیدا ہوئے تھے جو حج پہ جاتے ہوئے قیام کی قیام محمد بن ابو بکر وہاں پہ صبح جب احرام باندھنا تھا تو آپ نے غسل فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اسلام کے بالوں پر تیل لگایا اور آپ کی تنقیدی کی اور اس زمانے میں پاؤڈر ٹائپ ایک خوشبو ہوتی تھی سفوف ہوتا تھا وہ لے کر میں نے نظیر اسلام کے جسم پر بھی ملا جیسے لوگ اپنے بغل میں خوشبو والی کوئی چیز لگا لیتے ہیں جسم پر ملا ملا تو گویا جسم پر خوشبو لگانی جائے احرام کے کپڑے تو نہیں لگانے تو نبی علیہ السلام نے تیاری فرمائی اور ظہر کے بعد آپ نے دگانا پڑھا اس دو نفل میں آپ نے پہلی رکعت میں سورت کل یا ایل کافرون ادا فرمائی اور دوسری میں کل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی اور یہ دگانا ہو گیا احرام کا پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر کے لبئی کے پڑھنے سے آدمی محرم بن جاتا ہے یعنی محرم کا مطلب احرام والا تو احرام والا بن گیا گویا نبی علیہ السلام اسلام کو فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں گے یعنی عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے چنانچہ نبی اسلام نے کران کا حج فرمایا حج کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے حج تمتو تمتو کا حج یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھروں سے چلیں احرام باندھ کر یہاں آ کر عمرہ کریں عمرہ کرنے کے بعد کے بال کٹوا کر ہم احرام پھر انتظار میں رہیں آٹھ آج حجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ تو چونکہ ہم نے عمرہ کر کے احرام کھولا ریلیکسیشن حاصل کر لی اس لیے اس کا نام پڑ گیا نفع نے نہیں ایک ہوتے حج کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلے اور یہاں آ کر انہوں نے پہلے عمرہ کیا مگر عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے بال نہیں کٹوائے اسی طرح احرام میں رہے انتظار اور اسی احرام کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے حج کو مکمل کیا حج اور عمرے کو اس طرح اکٹھا کرنا اس کو کران اور اس حاجی کو ایک تیسرا حج اس کو حج افراد کہتے ہیں وہ عام طور پر مقامی لوگ کرتے ہیں مکہ کے رہنے والے وہ سیدھا سیدھا آٹھ دن حجہ کو احرام باندھتے ہیں اور میرا اور چلے جاتے ہیں تو چونکہ ان کا صرف حج جو ہے اکیلا عمرہ نہیں ہوتا اس کو حج افراد تو ہم حج تمتو کرنے والے نبی صاحب اسلام نے حج کران فرمایا زندگی میں اگر موقع ملے تو کبھی کران بھی کرنا چاہیے ورنہ ہم کمزوروں کے لیے تو ریلیکسیشن والا حج زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ ہم تو اتنی پابندیاں نہیں برداشت کر پاتے ہم احرام میں زیادہ دن رہیں گے تو ماشاء اللہ بکرے بھی بڑھتے جائیں گے اور بدنے بھی بڑھتے جائیں گے تو کمزوروں کے لیے یہ حجیت تو بہتر حج ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے احرام کی پابندیاں نکالنا بہت مشکل معاملہ ہے لیکن اللہ والے کرتے ہیں ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ امام العلما ایک مرتبہ انہوں نے عید کی نماز سے اگلے دن شوال کے اندر حج کا احرام باندھا اور کران کا احرام باندھا اور پورے دو مہینے کچھ دن وہ احرام کی حالت اللہ یہ اللہ والے ہی نبھا سکتے ہیں دوسرا بندہ نہیں نبھا سکتا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے احرام باندھا وہاں سے صحابہ کو اختیار دیا کہ وہ کران کا احرام باندھے یا تمتو کا احرام باندھے وہاں سے نبی علیہ السلام دل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھی تلبیہ پڑھا اسی موقع پر وادی عقیق میں جبریل اسلام آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے تلبیہ ناچہ چنانچہ کا ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا اونچا تلبیہ پڑھتے تھے اونچا سے مراد کھینچ کے پڑھنا نہیں مگر مناسب اونچی آواز جیسے مرد پڑھتے ہیں لبیک لبیک لبیک اللہم لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اس طرح مردوں کو اونچا آواز سے پڑھنا چاہیے عورتوں کو ذرا کم آواز سے کہ خود ہی بس سن سکیں ایسے پڑھنا چاہیے اس زمانے میں کیونکہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو ایک دن کی مسافت پندرہ سے بیس کلو میٹر کے میلوں کے درمیان پندرہ میل میل اٹھارہ بیس مہینہ اتنے پہاڑی سفر ہوتا تھا سفر کے اندر پانی نہیں دھوپ ہوتی ہے تنگی بھی بہت ہوتی تھی جانور بھی تھک جاتے تھے جانوروں کو چارہ بھی کہیں سے کھلانا ہوتا تھا چرانا بھی ہوتا تھا تو تقریباً اتنا ہی کا فرق ہوتا تھا چنانچہ نبی علیہ السلام جب الخلیفہ سے چلے تو پہلی منزل کا نام ملل یہ جو ملل جگہ ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا ریاض کام کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلے دوسری منزل جو تھی وہ چھتیس میل کے فاصلے پر تھی مدینہ سے اس کا نام تھا یہ سب سب جگہ تھی جہاں چشمہ تھا پانی کا نبی السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر ستر انبیاء نے نمازیں پڑھی یعنی جو بیت اللہ کی طرف تشریف لائے مختلف سمتوں سے وہاں آ کر ٹھہرے تو نظیر اسلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر ستر انبیاء نے نمازیں ادا فرمائی وہاں سے پھر تیسری منزل کے لیے چلے تو وہ تھی اسایا یہاں پر نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا پھر اس کے بعد چوتھی منزل یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ نبی علیہ صاحب اسلام کے پاس کچھ تو سواریاں تھیں ازواج کے لیے اور ایک سواری تھی جو سیدہ صدیق کے کے پاس تھی اونٹنی تھی اس پر صدیق کے کا بھی سامان تھا اور نبی علیہ السلام کا بھی سامان اور وہ سواری گم ہو گئی اب مزے کی بات کہ سامان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انہوں نے ذمہ داری لگائی بکر صدیق لانو کی ایسے جانے تھا اور انہوں نے اپنے غلام کو متعین کیا خیال رکھنا اور ذرا آگے پیچھے اللہ کی شان اونٹنی چلی گئی تھی اونٹنی ملتی نہیں تھی اب سدھی کے پلانوں کو جب پتا چلا ان کو تو بہت غصہ انہوں نے اس کو خوب ڈانٹا بلکہ اس کے دو چار تھپڑ بھی لگائے اور یہ لفظ کہے کہ ایک ہی تو اونٹنی تھی تو اس کا بھی خیال میں رکھ سکا نبی اسلام نے جب سنا تو فرمایا ابو بکر اس پر تم سختی نہ کرو نہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہے نہ معاملہ میرے اختیار میں ہے معاملہ اللہ کے نہ معاملہ تمہارے اختیار میں اور نہ معاملہ میرے اختیار میں معاملہ کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اس لیے گزشتہ بیان میں جو یہ آج کہہ رہا تھا کہ حج کے سفر کے انتظامات اپنی طرف سے تو بندہ اچھے کرے لیکن جب سفر پہ نکل پڑے تو معاملہ اللہ چھوڑ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو بہانہ بنا کے بخشنا چاہتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہم تنگ ہو رہے ہیں یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے کیا پتا وہی بہانا ہے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان گم ہوا حج کے سب اور اس سنت پر ہمارا بھی عمل ہو گیا اللہ کی شان اسی کے اوپر آپ کا جو سامان تھا اس میں کھانے کے بھی انتظام تھا جب اونٹنی گم ہو گئی تو کھانے کا سامان بھی گیا اب ایک صحابی کو پتہ چلا کہ نبی اضاف اسلام کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تو ان کے پاس حلوا تھا ڈبے میں حلوا تھا لہذا انہوں نے نبی اضاف اسلام کی خدمت میں حلوے کا ڈبا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے بڑے شوق کے ساتھ کھایا ہمیں بھی کوئی حلوے کا ڈبہ پیش کرے ہم بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں کم از کم یہ سنت پر عمل ہے نبی السلام نے فرمایا ابو بکر تسلی رکھو نہ معاملہ تمہارے اختیار میں نہ میرے ایک صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جس پر سامان تھوڑا سا تھا انہوں نے دوسری پر منتقل کر کے اونٹنی کو سپیئر کر دیا اور انہوں نے وہ اونٹنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی اللہ کے نبی اللہ وسلم آپ کی ضرورت کے لیے یہ اونٹنی ہے نبی علیہ السلام نے خدیے کو قبول کر وہاں سے جب چلے تو پانچویں منزل ابواد ابوا یہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ سلام کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی یہ بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے جب تو والدہ ماجدہ لے کر ان کو مکہ سے مدینہ آئی کیونکہ میکا ان کا مدینہ میں تھا اور عبداللہ حضرت عبداللہ کی وفات بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور اب وہ جگہ مسجد نزدیک کی جو حدود ہے اس کے درمیان ہی میں آ گئی لیکن اس کی لوکیشن آج بھی موجود ہے تو وہ نبی استاد اسلام کو لے کر وہاں آئی نبی استاد اسلام نے کبھی فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ ایک جگہ پر گئی اور وہاں رو بھی رہی تھی اور میرے والد کا نام لے کے کہہ رہی تھی عبداللہ کاش آپ زندہ ہوتے اور اس خوبصورت بچے کو دیکھ دے گے جو آپ نے مجھے تو کرا نبی شام فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور والدہ کو روتا دیکھ کے میں بھی رونے لگ لگے اس سفر سے جب بی بی آمنہ واپس تشریف لائی تو اللہ کی شان کے ابوا کے مقام پہ نبی اسلام کی والدہ کا بھی انتقال جنہوں نے ساری کائنات کا سایہ بننا تھا دیکھو اللہ انہیں کیسے بے سایہ کر رہے ہیں اپنی پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا چھوٹے تھے والدہ کا سایہ اٹھ گیا پھر دادا کا سایہ اٹھ گیا اللہ اکبر تو جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے تھے تو اب وہاں کے مقام پر اپنی والدہ کی اس جگہ پر آپ تشریف لے جاتے تھے تاہم یہ مقام آج بھی موجود ہے اب تو شہر بن گیا اس کے قریب یہاں پر نبی علیہ اسلام کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالی ان کا اونٹ گم ہو گیا ان کا اونٹ بیمار ہو اب اونٹ کے بیمار ہونے کی وجہ سے اونٹ سفر کے قابل نہیں تھا تو وہ پریشان ہوئی کہ میں سفر میں کیسے ساتھ رہوں گی رونے لگ گئی نبی علیہ السلام, السلام نے ان ان کو کو تسلی دی چپ کروایا جتنا نبی علیہ السلام چپ کرواتے تھے اتنا وہ اور کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی شفقت محبت اور زیادہ مجھے ملے ملے تو جب زیادہ روئی تو نبی الستاف اسلام پھر خفا ہوئے کہ ضرورت سے زیادہ رونا تو اچھا نہیں انہیں کیسے محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے گویا آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اب ان کو فکر لگ گئی کہ میں نبی اسلام کو کیسے بناؤں چنانچہ وہ رات تو تھی رضی اللہ تعالی ہر کی ایک رات تھی جب ان کو فکر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کہوں کہ نبی اسلام مجھ سے راضی فرمائے کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سمجھدار بہت ہی اللہ نے انہیں علم و حکمت میں بہت بلند مقام دیا چنانچہ انہوں نے عائشہ صدیقہ اللہ عنہ سے کہا کہ جی نبی علیہ صاحب السلام خاموش ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ خفا ہوئے تو اس لیے آج آپ نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کر دیں انہوں نے کہا بہت اچھا میں تو یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں مگر آج کی رات آپ مجھے دے دیں رات تو آپ کی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ آج رات میں گزاروں گی اور آپ سے خوش کر دوں تو انہوں نے یہ ڈیل کر سے اندازہ لگاؤ کہ ان کو نبی اخلاق اسلام کو خوش کرنے کی کتنی فکر ہوتی تھی چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا دوپٹہ منگوایا اس کے اوپر خوشبو چھڑکی اور عشا کی نماز کے بعد میں نے نبی اسلام کے خیمے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کے میں نے اسلام کیا نبی اسلام دیکھ کر حیران عائشہ یہ تو صفیہ کی رات ہے تو میں نے کہا بالکل ان کی رات ہے مگر کا فضل اللہ جو تو اللہ کا فضل ہے وہ جس چاہتا ہے کر دیتا تو پھر میں نے بتایا کہ میں ان کی اجازت سے آپ کے پاس آئی تو نبی السلام خوش ہو گئے پھر میں نے کہا کہ آپ فرما دیں ان سے سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی یعنی کئی دفعہ آدمی پرسیو نہیں نہ کر پاتا سچویشن کو تو وہ ضرورت سے زیادہ رو پڑی تو آپ کو ناگوار گزری بات خوش ہو گئے دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہاں سے چلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے سفیر علی اللہ تعالی کے بارے میں سوچا کہ ان کا اونٹ تو بیمار ہے کیا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ رہا جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنا جو دوسرا سامان والا اونٹ ہے وہ ان کو دے دیں انہوں نے پہلی دفعہ میں یوں کہہ دیا کہ میں کیوں ہوں اپنا ہوں تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ اگر راضی ہو جائیں گے تو میں اللہ کے راستے میں اپنی ایک باندھی کو آزاد کر دوں تو ان کے صدقہ کرنے کی جو صفت تھی نا ان کے اندر بہت زیادہ نبی السلام اس سے خوش ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے خوشی کا اظہار کرایا اب اس طریقے پاک سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ خامن ناراض ہو تو بیوی کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فوراً اپنے خامن کو راضی کرے آج اس دور میں ایک نئی مصیبت آ گئی خامن ناراض ہوتا ہے بیوی کہتی ہے پرواہی شرعی وجہ پر اگر خامن ناراض ہے اور بیوی اس کا لحاظ نہیں کرتی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیوی کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرنا جو غلام گھر سے بغیر اجازت کے بھاگ جائے مالک کی اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرنی جو بیوی شرعی وجوہات کی بنا یعنی کوئی شرعی وجہ نہ ہو ویسے بھی ناراض و فون سے دور چلی جائے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرنا یہ حدیث پاس کا ذہن میں رکھنا یہ معاملہ بہت نازک ہے تو ایک تو عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوش رکھیں اب جب آگے چلے تو چونکہ سفر کاٹنا تھا اس لیے جو صحابی نبی نے اسلام کی ازواج کے اونٹ لے کر چل رہے تھے ان کا نام تھا انجشا رضی اللہ انہوں نے اونٹوں کو ذرا تیز بھگانا شروع کر دیا جب منٹوں کو انہوں نے تیز بتایا تو نبی اسلام نے ان کو بھی فرمایا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی تربیت پر ہر ایک کو سمجھاتے اب مربی تھے بیویوں کو بھی سمجھا رہے ہیں دوستوں کو بھی سمجھا رہے ہیں وہ بکر تسلی رکھو غلاموں کو بھی سمجھا رہے ہیں تو انجشا رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ انجشا تمہارے ان اونٹوں کے اوپر آپ سوار آپ کرسٹل کی چیزوں کو کہتے ہیں کرسٹل کی کوئی چیز ہو نا اس کو آپ گینا جینا تو عورتوں کے لیے نبی اسلام سامنے کرسٹل کا لفظ استعمال کیونکہ جسم میں ذرا نازک ہوتی ہے زیادہ تنگی اور وہ برداشت نہیں کر پاتی تو علیہ اسلام نے فرمایا کہ اونٹوں کے اوپر آپ جینے سوار ہیں تم ذرا ان کا خیال تو خامدوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام اپنی بیویوں کے لیے اتنا لحاظ فرما رہے ہیں کہ تیز اونٹ کا چلنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے ہم ایک مرتبہ حج پر تھے تو ایک میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ چل پڑا مینار ہم صاحب کو جذبہ سوار تھا میں نے پیدل حج کر بیوی کہتی تھی کہ ہم سے تو پیدل ایک کلو میٹر نہیں چلا جاتا کبھی چلے ہیں میں کیسے چل سکوں گی چھالے پڑ جائیں گے میں نہیں کر گی اس نے کہا کر بتاؤ یہ کوئی بات بات اس خدا کے بندے نے اس بات پہ اتنا غصہ کیا کہ مینار کے اندر اس نے بیوی کو ایک طلاق جب دین کی سمجھ نہ ہو نا تو ایسی بے وقوفی کی حرکت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز اونٹ کا چلنا بھی پسند رہے حالانکہ عورتیں اونٹ پہ سوار ہیں اور اونٹ کا تیزی کے ساتھ چلنا بھی آپ کو اگر ناگوار ہو رہا ہے تو پھر بیوی کو کہنا کہ جی، پیدل حج کرو سبحان اللہ علم نہ ہونے کے نقصانات کسی کے سائے میں نہ ہونے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں پھر انسان دین کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا حج کے سفر میں انسان اپنے گھر والوں کا جتنا خیال رکھ سکے اتنا رکھنا قدم قدم سے خیال رکھنا ان کو سہولت پہنچائے آسانی پہنچائے وہ ہمارے اچھے برتاؤ کی زیادہ مستحق ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ تو شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ آپس میں ڈسپیوٹ پیدا کر دیتا ہے اور خاص طور پہ ایک بات یاد رکھنا حج کرنے کے بعد کے جو دو چار دن ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقوف عرفات کر کے بندہ آئے اتنا غصہ اتنا غصہ شیطان اس کی وقت نقد کوشش کرتا ہے کہ بکوف عرفہ میں جو یہ گناہ بخشوا کے آیا ابھی میں غصے کے ذریعے سے اس کے پھر جو ہے نا برباد کر دوں اس کروں یہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ حج کے اس سفر میں آپ اگر اپنے ثواب کو بچا کے لے جانا چاہتے ہیں اس سمجھ تحمل الم ناگوار بات ہو جائے علاقے تباہ ہو جائے ٹھنڈا رہنے کی کوشش ہو جائے keep smiling even if you are inside boiling اندر سے آپ ابل بھی رہے ہیں نا تو اوپر سے پھر بھی مسکراتے رہتے اگر حج کا ثواب بچانا چاہتے ہیں ورنہ ادھر آپ حج کا ثواب لیں گے اور ادھر شیطان بدماش غصے کے ذریعے سے وہ سارے ثواب کو ختم کر چھٹی منزل عثمان کی نبی رسالت السلام نے یہاں قیام فرمایا یہ مکہ مکرمہ سے چھتیس میل کے پاس پر یعنی چھٹی منزل پر چھٹے دن آ کر مکہ کے قریب ہو گئے مدینہ کی نسبت نبی رسالت نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہاں سے احرام باندھے تلبیحہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے دکھا دیا کہ جب وہ گزرے ہوں گے وہ منظر دکھا دیا اس منظر کو اللہ نے ریپلے کر دیا اب ٹی وی والے لوگ ری پلے کر سکتے ہیں چیزوں کو تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تو نبی نشان نے فرمایا کہ جہاں سے بود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تلبیحہ پڑھتے ہوئے گزرے یہاں پر ایک صحابی خوراک کا رضی اللہ وہ نبی اسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی علیہ وسلم آپ حج کا پورے مسائل ہمارے سامنے اس طرح بیان کریں کہ جیسے آج ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں اور ہم نے سب کچھ آج آپ سے یہاں سے محدثین نے لکھا کہ طالب علم کو واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے سیکھنے والے کو ایسے ہی ہونا چاہیے استاد کے سامنے بیٹھے تو ایسے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے میں نے اب سیکھنا اور یہ کہ, کہ میں سیکھا ہوا ہوں یہ بہت پتہ ہے میں سارا جانتا ہوں طرح کیا سیکھے گا تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر حج کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ساتویں منزل مقام نبی علیہ اسلام نے یہاں پر قیام فرمایا یہ مکہ مکرمہ سے چھ میل کے یہ مقام سر ایک عجیب مقام ہے کہ جہاں پر نبی صاحب اسلام کی ایک فوجہ محترمہ جن کا نام تھا محمونا رضی اللہ تعالی کسی جگہ پر ان کی رکتی ہوئی تھی شادی کے موقع اور پھر نبی اصلاق السلام کو پردہ فرمانے کے بہت سالوں کے بعد کسی مقام پر ان کی وفات بھی وفاتی اور وہ وہیں پر ہے اللہ کی شان دے اس وقت مین روڈ کے بالکل ساتھ ان کا مزار موجود ہے جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں جو لوگ مکہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں وہ اس کو اگر جانتے ہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں نظر پڑ سکتی ہے اس جگہ پر اللہ کی شان دیکھیے کہ جس جگہ پر ان کی رکتی ہوئی تھی ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میری وفات ہوگی اور مجھے اس جگہ ہونا پڑے یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کو اپنے ایام مہانہ شروع ہو گئے وہ رونے لگ گئی اللہ کے نبی میں تو اعمال آپ کے ساتھ نہیں کر سکوں گی تو نبی السلام نے ان کو ایک جگہ رکنے کے لیے فرما دیا خیمہ لگا دیا جس جگہ پر خیمہ تھا وہ حرم کی حدود کے بالکل ساتھ اس کو آج مسجد عائشہ کہتے ہیں اور وہیں سے احرام باندھتے ہیں لوگ آج عمرے کا جو مقامی لوگ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایام کا شروع ہونا امت کے لیے رحمت بن گیا کہ اللہ رب العزت نے حرم کی حدود یہاں پر کتنی تھوڑی کر دی چھوٹی کر دی قریب قریب چنانچہ انہوں نے وہاں قیام فرمایا اور نبی علیہ سات اسلام پھر بقیہ سب صحابہ اور ازواج کے ساتھ پھر اگلے دن مکہ مکرمہ کے اندر داخل چار دن حجہ اتوار کا دن تھا جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک میل دور ایک جگہ ہے جس کو وادی ازرق کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسا علیہ السلام اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اونچی آواز سے تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام دن کے وقت میں مکہ مکرمہ داخل ہوئے رات کی بجائے دن کے وقت میں مکہ داخل ہوئے اور اعلیٰ کی طرف سے داخل ہوئے اب یہ اعلیٰ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے مکہ مکرمہ یہ ہے پہاڑی علاقہ اگر آپ غور کریں تو باب بہت جس طرف ہے تو اس کے سامنے ذرا نیچیا علاقہ ہے اس کو مسفلا کہتے ہیں یہاں تین صدیق کے کلانوں کا گھر بھی تھا شروع میں اور اگر آپ مروا سائڈ پہ دیکھیں تو یہ اونچی جگہ ہے پہاڑیاں اونچی جگہ تو اونچی جگہ کو اعلی مکہ کہا گیا اور جو نیچی جگہ تھی اس کو اتل مکہ کہا گیا مستہ سے نکلا تو نبی علیہ السلام اعلی مکہ سے داخل ہوئے کا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام مروا سائڈ سے مسجد حرام کے اندر جس کو بیت السلام بھی کہتے ہیں چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے نبی السلام وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا اپنا گھر بھی ادھر تھا نبی علیہ السلام کا جہاں قیام تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہ بھی عالم طرف مولد النبی جس کو کہتے ہیں اور پھر القبرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا گھر بھی ادھر ہی تھا اور وہیں آپ کی جو اولاد تھی وہی ان کی پیدائش ہوئی تو ایک موٹی سی بات ہے کہ انسان جب کسی شہر میں جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ جس طرف سے اس کا گھر تھا وہی راستہ اس کو اچھا لگتا علیہ صاحب رشتہ فتح مکہ کے دن بھی ادھر سے ہی تشریف لائے تھے اور حجت الوداع کے دن بھی جب آپ بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سے پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی نبی السلام رکے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت مل گیا تو جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو صحابہ نے بھی دعا مانگی ہم بھی اسی طرح جب جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو کے دعا مانگتے ہیں پھر نبی علیہ صاحب السلام نے تحیت المسجد نہیں پڑھے نہیں پڑھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے بعد سیدھا اسود کی طرف گئے اور آپ نے وہاں سے طواف شروع کیا طواف میں آپ نے پہلے حضرت کے سامنے آ کر استقبال کعبہ کیا استقبال کعبہ کہتے ہیں نیت کر کے حضرت کے سامنے آ جانا کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور پھر اس کے بعد دائیں طرف کو رخ کر کے پھر حضرت کا استعلام کرنا تو استعلام اور استقبال یہ دو عمل الگ الگ یہاں جب نظر اسلام پہنچے تو آپ نے اجتباع فرمایا تھا اجتباع کہتے ہیں کہ احرام میں مرد دائیں کو ننگا کر تو نبی اسلام نے اجتباع فرمایا تھا کافی لوگ بھی دیکھ رہے تھے دور کھڑے تو نبی علیہ نے اسلام نے پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا رمل کہتے ہیں کہ ذرا ہمت مردانہ کے ساتھ قدم آگے بڑھانا ہے آج کے دور میں جیسے پہلوان سامنے آتے ہیں تو ذرا ہمت سے ایک دوسرے کے سامنے قدم ہیں اس کو رمل کیونکہ سفر کی وجہ سے سب صحابہ تھکے ہوئے تھے تو نویر اسلام نے سوچا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے اندر تو قوت طاقت ہی نہیں ہے تو اللہ کے دین کی عزت اور کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے رمت اور الحمد للہ اس عاجص کی بھی یہی عادت ہے کہ جن چکروں میں رمل ہوتا ہے ان میں پرسنل دعائیں مانگنے کی بجائے عام طور پر میں امت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کو بھی اپنے حبیب کی اس سنت کی مانے سے کفار کے سامنے آج بھی رمل کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یہ رمل طواف میں نہیں ہے مومن کی پوری زندگی میں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں جی ہاں جی ہاں تو باہر نبی اسلام نے رمل کیا پھر آپ نے جب سات چکر مکمل فرمائے تو اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ دو گانا ادا کیا دو گانے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے زمزم پیا زمزم پینے کے بعد پھر آپ باب صفا کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ وسلم نے صحیح فرمائی اور مروہ کی کرتے ہوئے راستے میں جو سبز لائٹیں تھیں اس میں نبی علیہ السلام دوڑے اور یہی دوڑنا سنت بھی ہے جب آپ نے صحیح ختم کر لی تو پھر آپ نے دوگانا کا ادا کیا دو رکت پھر ادا کیا پھر آپ نے صحابہ کو اجازت دی بھائی جو اپنا حلق کروانا چاہتے ہیں وہ حلق کروائیں اور جو قصر کروانا چاہتے ہیں وہ قصر کروائیں لیکن نبی اسلام میں حلق کروانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا مانگی حلق کروانے والوں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حجے دیا لیکن اس میں سینا صدیق رضی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر لانو علی رضی لانو طلحت لانو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بال نہ کٹوائے نہ مڈوائے انہوں نے کران کا احرام باندھا تھا نبی الاسلام کی طرح چنانچہ نبی علیہ السلام یہ عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ان دنوں میں آپ کا قیام دودھ مکہ سے باہر رہا آپ دن میں تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے وقت گزارتے پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر قیام ان دنوں میں ہی آپ نے ایک مرتبہ باب کعبہ کا قریب خطبہ دیا اور اس خطبہ میں آپ نے قیامت کی علامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا چنانچہ جب جمعرات کا دن آیا تو کے وقت نبی علی السلام آٹھ الحجہ اس جگہ سے مینا کے لیے رکھا تو آٹھ الحجہ کو احرام باندھ کر مینا کی طرف جانا سنت ہے بہتر یہ ہے کہ اشراق پڑھ کے جائے تاہم منا کے اندر پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر فجر کے بعد پھر اس کے بعد عرفات جانا لیکن آج کل کچھ تعداد حاجیوں کی نہیں ہو گئی ہے اور انتظامات کی دشواریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ معلم حضرات بسوں کی کمی کی وجہ سے جلدی پہنچا دیتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ معلم جس وقت بھی پہنچائے انسان جائے اس کی ریزن ہے کہ ایک معلم کے پاس اگر فرض کرو ہیں پانچ ہزار آدمی اور بسیں ملی ہیں اس کو دس تو دس بسوں میں پانچ ہزار آدمی تو آنے سے رہے تو یہ پھر بار بار چکر لگاتے اور اس چکر لگانے میں ان کو چوبیس گھنٹے لگ جاتے تو وہ ہر بندے کو تو اشراق کے وقت وہاں پہنچا نہیں سکتے تو ہم اگر ضد کر کے بیٹھ گئے جی ہم نے تو اشراق کے بعد ہی پہنچنا ہے سارے بندے تو نہیں پہنچ سکتے اتنے بندوں کو تو کمیوٹ کرنا ہی ایک مسئلہ ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو معلم سے رہ جاتا ہے اس کے لیے زیادہ تنگی ہو جاتی ہے وہ خیمے تک ہی نہیں پہنچ سکتا مشکل ہو جاتی ہے اور اگر مدد صاف ہوں تو مصیبت ہوتی ہے تو پھر یہ شرعی بن گیا اور چونکہ آگے تو فرض کا معاملہ تو ہے ہی نہیں اس لیے منا جانے میں معلم جب کہے کہ جی میں اس وقت آپ کو بھیج سکتا ہوں انتظام کرنے والے اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ سنت وقت کے اندر پہنچے لیکن اگر نہیں بھی ہو سکتا تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر ضرور ادا کرتا یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اب دیکھیں پچھلی مرتبہ چالیس لاکھ لوگ ہوائی راستے سے آئے اور تیس لاکھ لوگ زمینی راستوں سے آئے ستر لاکھ لوگوں نے حج کیا کیونکہ حج اکبر اور پہلے زمانوں میں نائنٹین تھرٹی کی بات ہے ہمارے حضرت مشید عالم رام اللہ فرمانے لگے کہ دفعہ بڑا شور مچا اس دفعہ بڑے حاجی آئے ہیں حضرت مان لگے کہ حج کے بعد پتہ چلا گنتی کر کے کہ تیس ہزار حاجی آئے اب اس زمانے میں تیس ہزار حاجی آنے تو شور مچتا تھا تو بھائی آج تو ستر لاکھ آ رہے ہیں تو اس لیے جو کمیوٹ کرنے حاجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس سے بک جاؤ اب پچھلی مرتبہ ہم عرفات سے چلے کے لیے ہمارا خیال تھا کہ پندرہ منٹ کا سفر ہے اور اس پندرہ منٹ کے سفر میں ہم بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے تو ہم چار گھنٹے رہتے تھے ابھی فجر کا وقت ہونے میں ہم اس وقت چلے کہ روڈ کلیئر ہوں گی عام طور پہ پہنچ جاتے تو چار پانچ گھنٹے پہلے ہم چلے اللہ کی شان کہ جب سڑک پر آئے تو پوری سڑک کے اوپر بسیں کھڑی ہیں چلنی نہیں رہی انچ بائی انچ گویا چل رہی ہیں کبھی کبھی اور ورنہ کھڑی چار پانچ گھنٹے بسوں میں ہمیں بیٹھنا پڑا حتیٰ کہ جب پونا گھنٹہ رہ گیا تو ابھی ہم نے مصطلفہ پہنچنا تھا مغرب شاہ پڑھنی تھی کیا کریں تب ہم اپنی بس سے اترے اور مردوں کو ہم نے کہا کہ بھاگو سب نے ریس لگائی اور ایک میل دوڑنے کے بعد پھر جا کر ہم نے مغرب اور شاہ مصطلفہ کی حدود میں پڑھی اور پھر وہاں فجر کے بعد وقوف کیا اور عورتوں نے کیا کیا کہ وہ بسوں سے اتر آئیں پانی کا انتظام نے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا کیونکہ سڑک تو سیدھی تھی راستے میں ایک جگہ ان کو محسوس ہوا کہ اب تو بیس منٹ ہی رہ گئے ہوں گے فجر شروع ہونے میں اور ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو انہوں نے وہی وضو کیا اور انہوں نے وہی مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی اور ان کے لیے مسئلہ ایسا ہی تھا پھر ہم فجر پڑھنے کے بعد واپس آئے اور عورتوں کو لے کر گئے اور تب جا کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا پتہ چلا کہ مزدلفہ کی جتنی جگہ تھی حاجی اتنی زیادہ تھے وہاں کوئی اور آئی نہیں اب بتا جب اتنے حاجی ہیں کہ مزدلفہ ہی چھوٹا ہو گیا تو سارے لوگ کیسے داخل ہوں گے اس سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ حاجیوں کی تعداد کی وجہ سے آنے جانے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں پھر ہر بندہ غصہ کرنے لگ جائے گی ہم نے تجھے عشاء کے بعد جانا تھا ہمیں رات کو کیوں لے کے جا رہے ہیں لے جانے والے کیا کریں ان کے بس میں بھی تو ہر چیز نہیں ہے تو یہ مسئلہ ایک سمجھانا تھا اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آنے جانے میں جو انتظام معلم کی طرف سے ہے اسی کو اختیار کریں اگر اس کو مس کریں گے تو آپ پہلے کی نسبت زیادہ تکلیف میں پڑ جائیں گے نبی علیہ صاحب اسلام جب مینا تشریف لے گئے تو ایک رات آپ نے مینا میں قیام فرمایا یعنی آٹھ دلحجہ کو آپ تشریف لے گئے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اثر پڑی پھر مغرب پڑی پھر عشاء پڑی اور رات کو مینا کے اندر آپ نے قیام فرمایا اسی رات کے اندر سورہ مرسلات نازل ہوئی مینا کے اندر ایک پہاڑ ہے اس کی ایک غار میں نبی اسلام تشریف فرماتے کہ وہاں پر یہ وہاں پر نازل اس کو آج بھی غار مرسلات کہتے ہیں اگلا دن جمعہ کا دن تھا تو نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ عرفات کی طرف تشریف لے گئے عرفات میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہر اور اثر کی نماز ان کو جمع فرمایا پھر آپ نے خطبہ دیا خطبہ کے بعد پھر وقوف عرفات وقوف عرفات کے وقت دعا مانگی جاتی ہے دعائیں مانگی سب صحابہ نے اور نبی اسلام نے اسی خطبے میں نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم اور آپ اس مجلس میں آپ کے بعد دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے یہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی السلام کا یہ آخری حج تھا اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ ہی اور محدثین کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ اگر اچانک نبی اسلام پردہ فرماتے تو شاید صحابہ کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا برداشت نہ کر سکتے شاید ہوتا ہے نا بندہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اثر ہو جاتا ہے صحابہ کی محبت کا جو تعلق تھا وہ تو نبی تو السلام اسلام نے حج کے موقع سے ایسے الفاظ کہنے ہی شروع فرما دیا تو یہ الفاظ اور پھر جب حج کے بعد تشریف لائے تو اس کے بعد بھی نبی اسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں سب سے چھوٹی تھی ان سے کہا ایسی بات فرمائی کہ عائشہ کتنا اچھا ہو تمہاری وفات میرے سامنے اگر ہو تو میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا تمہیں دفن کروں گا تو عائشہ اللہ نے مسکرا کے کہا ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں فوت ہو جاؤں آپ میری بجائے کوئی دوسری بیوی کر لے کر لے کر لے ماشاء اللہ بیویاں تو دیویاں ہی ہوتی ہیں نا ساری دنیا میں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے تو نبی اسلام مسکرائے اس بات کو سن کر نبی اسلام مسکرائے مگر آپ کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ایسی بات کی جائے کہ عائشہ کے لیے بھی یہ بات بڑا نہ بن جائے تو بہرحال نبی اسلام نے اس وقت فرمایا کہ ہم اور آپ آج کے بعد ایسی مجلس میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے نجد کے کچھ لوگ نبی اسلام کی حکومت میں حاضر ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج کیا ہے فرمایا الحج العرف کہ یہ عرفات کا وقوف حج کا رکن ہے لہذا جس بندے کا عرفات کا وقوف ہو گیا باقی جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں ان کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہے جس کا وقوف ارفا مس ہو گیا اس کی کوئی کمپنسیشن اس لیے اس کو رکن آزم کہا جا یہ چیز دن میں رکھیے گا کہ وقوف ارفا کسی طور پہ نہیں مس ہونا چاہیے اور اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنے عظیم ہیں عام بندہ سوچے تو وہ کہتا ہے جی حج پڑھنے گئے ہیں تو وہاں جا کے دو رقط نفل پڑھ رہے ہوں گے دو رقط نفل پڑھنے کو اللہ حج بنا دیتے تو امام صاحب تو دو رقب پڑھ چکے ہوتے اور ہم جیسے کہیں وزری کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا بندہ حج چلی جاتی کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتی ہیں اور اہم موقع پہ انہوں نے دو رقط لی نہ ہوتی ان کی بھی حد چلی جاتی واہ میرے مولا قربان جائیں تیری شان پر کتنی پیاری شریعت کہ حج کو نماز کا حصہ نہیں کہا بلکہ وقوف عرفہ لوہر اور مغرب کے درمیان عرفات کے میدان میں فقط پہنچ جانے کو وقوف عرفہ کہہ دیا چنانچہ سویا ہوا بندہ پہنچ جائے بیمار بندہ پہنچ جائے بے ہوش بندہ پہنچ جائے سب کا بکو پھیر اللہ سبحان اللہ کتنی آسانی کر دی پر بگاڑا اللہ اکبر یہاں پر نبی علیہ السلام اونٹنی پہ سوار اور ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی اختلاف اسلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا تو نبی اشتاف اسلام نے دودھ نوش فرمایا پھر نبی علیہ اسلام نے اس خطبے کے اندر باہمی حق کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے بحجت الوداع اکثر آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں اسٹوڈینٹس کے نصاب میں شامل ہوتا ہے اس میں حقوق العباد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ وقور سے عرفہ کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی چنانچہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا وہ احرام کی حالت میں تلبیہ کہتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا سبحان اللہ کیا نصیب صحابی کے بیٹے ایسی ان کو وفات اسی دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام اہل ملت کی عیدیں تھیں اس میں ایک تو جمعہ کا دن عید کا دن پھر عرفہ کا دن عید کا دن پھر یہود کے لیے بھی عید نصارہ کے لیے بھی وہ عید کا دن تھا اور مجوس کے لیے بھی عید کا دن تھا چنانچہ نبی اسلام نے بہت کے لیے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ جو بندہ عرفات میں آئے گا میرے حقوق میں اگر اس نے کوئی کوتا کی ہوگی تو میں آنے والے کو اپنے تمام کوتاوں کو معاف کر گا تو حاجی کی حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کی معافی کی خبری وہاں مل گئی اچھا یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اس کا کیا مسئلہ کہ اب نمازیں نہیں پڑی نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو ادا کرنی ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر کوتا ہی کی اس پر جو غصہ اور ناراضگی ہونی تھی وہ اللہ رب العزت کے معاف یہاں سے نبی علیہ السلام غروب آفتاب ہوتے ہی مزدلفہ کی طرح روانہ مزدلفہ چادر کو کہتے ہیں کمبل کو کیا مطلب کہ سین عالم علیہ السلام اور اموا جب زمین پر اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سلام کو تو اتارا تھا سری لنکا میں اور اما ہوا کو اتارا تھا بالکل افریقہ کے بیابان سے ہی جگہ پر جہاں کوئی درخت نہیں تھا پھر دونوں آپس میں ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک وقت آیا کہ میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں اس کے اوپر ان دونوں کی ملاقات اللہ نے کروا تو ان کی توبہ قبول ہوئی خوش ہو گئے پھر وہ وہاں سے چلے مکہ مکرمہ کی طرف تو مدلفہ کی جگہ پر ان کو رات آ گئی ان کو رات گزارنی پڑی تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کی کوئی چیز تو ایک ہی کمبل یا ایک ہی چادر جیسے اوڑھ کے کوئی بندہ سوتا ہے اس طرح انہوں نے اس جگہ پر رات گزاری تو وہاں سے اس جگہ کا نام مزدلفہ بڑھ گیا تو عرفات سے ہمیں مزدلفہ جانا ہوتا ہے مگر ہمیں مغرب کی نماز رفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے فرمایا کہ تم جاؤ اور مطلبہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھو ایک نماز کو تقدیم آگے کروا دیا اور دوسری نماز میں تاخیر مقصد بتانا یہ تھا کہ دیکھو ہم جب چاہیں جس حکم کو چاہیں ہم بدل سکتے ہیں اختیار ہمارے ہاتھ تم نے ہماری منزل کو دیکھنے ہماری منشا کو دیکھنا نبی علیہ السلام وہاں سے چلے مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے مدلفہ میں جمع اب اس میں صحابہ کرام اونٹوں کو ذرا بھگا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ بھئی تھوڑا آرام اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اگر سفر کر رہا ہو تو چاہے گھوڑا ہو یا چاہے اونٹ ہو یا چاہے گاڑی ہو ایک اعتدال کی رفتار سے اس کو چلا ہمارے بعد نوجوانوں کو اسپیڈنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے سائیکل موٹر شیطانی چرخا ویلنگ کا شوق ہوتا ہے نوجوانوں کو نبی اسلام نے فرمایا علی علی قدیم اعتدال کے ساتھ چلاؤ ایک مقابلہ دوڑ کا وہ الگ لیکن کم از کم عام زندگی میں مومن کو ہمیشہ سواری کو ایسی رفتار سے چلانا چاہیے کہ جس کو مناسب جائے نبیر اسلام نے مدلفہ میں شب گزاری اور جو کمزور لوگ تھے ضعیف تھے بیمار تھے یا عورتیں تھیں ان کو کہا کہ تم مغرب شاہ کی نماز پڑھنے کے بعد بے شک مینا جا کر قیام کر لو تو ان کو نبی اسلام نے آگے بنا دیا تو انہوں نے جمع بین سلاطین وہاں کی اس کے بعد آگے چلے گئے اور جن کے پاس طاقت ہمت ہو وہ بے شک وہاں قیام کریں اور کر کے آئیں ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہی ہوگا آج ہم نے نبی علیہ السلام کی تذکرہ کیا کل مستقل یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے کرنا کیا لمیٹیشن ہیں کہاں غلطی ہو سکتی ہے کہاں نہیں ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو دو طرح کی چیزیں کل ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا what to do what not to do کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہمیں اپنے حج کے اندر کن چیزوں کا خیال جب نبی علیہ صاحب اسلام نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا مزدلفہ کا وقوف فجر کی نماز کے بعد شروع ہونے سے پہلے پہلے سورج شروع ہونے سے پہلے پہلے تو نبی اسلام نے دعا مانگی اور اس دعا کے بعد نبی اسلام مسکرانے لگے تو صدیق کے اپنا نے مسکراتے دیکھا تو پوچھا اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں دعا مانگی تھی اے اللہ جو حاجی آئے سب گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے عرفات میں اپنے حقوق معاف کرنے کا وعدہ کر دیا تھا حقوق العباد کے بارے میں نہیں اور میں نے یہاں پھر دعا مانگی اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ حقوق العباد کے بارے میں آپ اس پر قادر ہیں کہ حق والا جتنا چاہے آپ اپنی طرف سے اس کو اجر دے کے راضی کر دیں اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا لہذا جو بندہ حج کرنے آئے گا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو معاف کر اب حقوق و لباس کو معاف کروانے کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کسی سے پانچ لاکھ قرضہ لیا تو معاف وہ قرضہ دینا ہے دینے میں جو کوتا کی سستی کی اس کو دکھ دیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کروا وہ اللہ تعالیٰ معاف کروا پھر جب آپ مستلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے ایک نوجوان ساتھی کے فضل رضی اللہ تعالیٰ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کے غیر نانوں کے بیٹے یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے نبی اسلام نے اپنے عباس نانوں سے فرمایا کہ یہاں سے کنکریاں اکٹھی کر لو چنانچہ مزدلفہ سے کنکریوں کو اکٹھا کرنا چن لینا یہ بھی سنت ہو گیا راستے میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ اس کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کے نبی رات سے کوئی مسئلہ پوچھا تو فضل رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان تھے جنہوں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا جیسے بندے کی نظر پڑ جاتی ہے نبی نویتاف اسلام نے اس نوجوان کو زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا بس ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور جیسے کسی کے سر کا چہرہ پھیر دیتے ہیں نا آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں مجھے تو اس طرف نہیں دیکھنا اب علیہ نبی اسلام کی حکمت عملی اگر آپ زبان سے فرماتے مت دیکھو تو گویا دیکھنے پر تو آپ کی گواہی بڑھ جاتی تو اللہ کے محبوب کو کسی کے گناہ کے گواہ نہیں بن سکتے تھے کیا حکمت سبحان اللہ کچھ زبان سے نہیں فرمایا فقط پر پکڑ کر رجوع پہ ہوئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا اور یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ شریعت نے پردے کا حکم ہے اور چہرے کا پردہ ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہوتا تو بھائی نبی اسلام نے ان کی گردن کو کیوں دوسری طرف پھیرا اگر پردہ نہیں تھا اور اس نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا اس لیے کہ اس زمانے میں جو صحابیات تھی وہ کھجور کے کوئی جیسے پنکھے نہیں ہوتے اس قسم کے وہ اوپر رکھ کر چہرے سے تاکہ کپڑا نہ لگے لگے لگے تو اس طرح وہ ہے نا وہ اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی دوسرے یہ جو آج کے مروجہ برقے ہیں اس قسم کے برقے تو نہیں ہوتے چادریں ہوتی تو بات کرتے ہوئے وہ جو چہرے کے اوپر کوئی تھا گزرا ایک طرف ہوا ہوگا تو نوجوان نے ان کی طرف دیکھ لیا تاہم پردہ تو اپنی جگہ ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض عورتیں حج کرنے آتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں یہ سو فیصد غلطی ہے عجیب بات ہے کہ اپنے گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر چہرے چھپانے کا حکم دے اور اپنے گھر میں جب بلائے تو پھر چہرے کا پردہ پردہ کروا دوں ہاں اتنی پابندی لگا دی جیسے مرد پہ پابندی کے سر پہ کپڑا نہ لگے احرام میں مرد کے سر پہ بھی تو کپڑا نہیں نا اوڑھنا چاہیے تو جیسے مرد پہ پابندی لگا دی کہ تمہارے سر پہ کپڑا نہیں اوڑھنا چاہیے اسی طرح عورت پہ بھی پابندی لگا دی کہ تمہارے چہرے کے ساتھ کپڑا لگنا نہیں چاہیے اب لگنے سے یہ کہاں مراد ہے کہ چہرے پہ کپڑا ہونا ہی چاہیے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کے اوپر جیسے سی کیس ہوتی ہے نا اس قسم کی باندھے کہ ان کا جو کپڑا چہرے پہ لٹکے وہ آدھا انچ چہرے سے ذرا ہر وقت ساتھ نہ لگتا رہے احیانا کسی کسی وقت لگ بھی جائے تو اس کے لیے صدقہ ہے بات بھی لے لیا جائے تو پردہ بھی رہے اور جو پابندی شریعت نے کہی کہ چہرے کے اوپر کپڑے نہیں لگنا اس کی بھی پابندی ہو جائے دونوں کی پابندی اس عورت نے سوال کیا کہ کیا وہ اپنے والد جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے حج کر سکتی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تمہارے والد نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو کیا والد کا قرضہ تم ادا کر سکتی تھی اس نے کہا جی فرمایا اسی طرح یہ اللہ کا قرض تھا یہ بھی تم ادا کر سکتی تو یہ نبی علیہ السلام کی حکمت ہے کہ اکثر آپ آپ کو سمجھانے کے لیے کاؤنٹر کوشچن کر دیا کرتے تھے تو کاؤنٹر کوشچن کر کے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو دوسرے کو اچھی طرح سمجھ میں آ ہے یہاں سے نبی علیہ السلام جب چلے تو درمیان میں ایک وادی آئی جس کو بطن محتر کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابرہا کے ہاتھیوں پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھسا دیا تھا مقامی حکومت نے اس جگہ کو چار دیواری سے بند کر دیا تو عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ درمیان میں علاقہ آیا بھی کہ نہیں لیکن جو جاننے والے ہیں بہرحال وہ اگر قریب سے گزرے تو جلدی سے اس جگہ سے گزر جانا یہی ہے جب نبی نے اسلام تشریف لائے مینا میں یہ دسویں ذی حجرا کا دن تھا نو ذی حجہ عرفات کا دن تھا اور دسویں دن حجا آپ واپس مینا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی جو تیسرے نمبر کا شیطان ہے اس کے آپ نے کنکریاں ماری اس دن ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اب لوگوں نے اپنی یاداشت کے لیے چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان بڑا شیطان شیطان تو سارے بڑے ہیں چھوٹا تو یہ بدماش ہے ہی نہیں اس کو چھوٹا نہ سمجھنا بڑے بڑوں کو گرا مارتا ہے لیکن یاداشت کے لیے مگر اس کو جمرہ اولا پہلا جمرہ وسطی درمیانی اور جمرہ اقبا آخری تو جو مکہ کی طرف ہے وہ آخری ہو گیا پھر درمیانہ ہو گیا پھر پہلا ہو گیا یوں اس کی ترتیب ہے تو پہلے دن آپ نے اقبا جو جمرہ اقبا تھا اس کو سات کنکریاں ماری پھر وہ کنکری مارنے کے ساتھ ہی نبی علی السلام نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا اب ایک مسئلہ مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جب احرام کی نیت کریں گے حج کی تو اس وقت سے ہم تلبیہ پڑھیں گے اور تلبیہ پڑھنے کا آخری وقت ہوگا جب ہم شیطان کو کنکری ماریں گے اس سے پہلے تک وہ آخری تبدیلی پہلی کنکری جب ایک دی اب تلبیہ کا وقت ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے لدئی کہا ادا کر دیا کہ تم نے میرے دشمن سے بیداری کا اعلان کر دیا اور میرے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا پھر یہاں پر نبی صاحب سامنے اس دن خطبہ دیا اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری یہ باتیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ جو نہیں سننے والے ان تک پہنچا دیں یہ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سورت النصر بھی نازل ہوئی تھی ان ایام کو جو وہ ہوتے ہیں ان کو ایام تشریف کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا کہ حل بلغتو کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب صحابہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ادیت الامانہ امانت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر کرا پھر نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا اے اللہ تو اس بات کے اوپر گوارے اللہ مشہد اے اللہ آپ ہیں اب یہاں ایک سمجھنے کی کوشش کریں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے چاہے حاکم تھے بادشاہ تھے جرنیل تھے کوئی بڑے تین والے تھے جو بھی لوگ آئے انہوں نے بڑا کام کیا لیکن کام کرنے کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو یا انہوں نے کہا میری زندگی نے وفا نہ کی ورنہ میرا پروگرام تو یہ کرنے کا بھی تھا یا ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے حالات لکھے کہ جی زندگی نے وفا نہ کی ورنہ اس نے تو یہ بھی کر دینا تھا تو پوری دنیا کے انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگیاں نامکمل گزری بہت کچھ کر گئے مان لیا مگر حسرت بھی لے گئے اور زندگی ہوتی تو یہ کرتے پوری تاریخ انسانیت میں ایک اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے رات کی تاریخی میں نہیں دن کی روشنی میں ایک لاکھ صحابہ سے پوچھا حل بلب کیا میں نے مقصد زندگی کو پورا کر دیا سب صحابہ نے تصدیق کی اے اللہ کے نبی آپ جو کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے کر دکھایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مشد اللہ گوار تو اس تاریخ انسانیت میں اگر کامل زندگی ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو اللہ کے محبوب کی زندگی نظر آتی ہے باقی سب زندگیاں نامکمل زندگی تو بھائی جب اپنا سردار ہی کسی کو بنانا ہے تو کامل زندگی والے کو سردار کیوں نہ بنائے ادھوری زندگی والوں کو نامکمل زندگی والوں کو کیا سردار بنا سمجھے سبحان اللہ چنانچہ اس کو حج کو حجت الوداع حجت البلاغ اور حجت الاسلام کہتے ہیں کیونکہ اس حج کے دو مہینے کے بعد اللہ کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرما گیا نبی علیہ نے اس دن چار اعمال کیے توجہ فرمائیے یہ وہ دن ہے جب مزدلفہ سے واپس آنا ہے ایک تو آپ نے رمی فرمائی رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قربانی دی پھر قربانیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور حلق کروانے کے بعد پھر آپ نے طواف زیارت کیا اب اس میں جو تین چیزیں ہیں نا رمی اور زبا اور حلق ان تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے جو ترتیب کہی اسی کے مطابق نبی اسلام نے پہلے کنکریاں ماری پھر قربانی کی پھر حلق کروایا چنانچہ اس ترتیب کا آپ حضرات بھی خیال رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ محله کہ جب تک تمہاری قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے تم اپنا حلق مت کرواؤ یہ قرآن کی آیت ہے تو اس سے پھر ترتیب سامنے آ گئی کہ قربانی کے بعد الگ کروانا ہے پہلے نہیں کروانا صاف واضح قرآن کی آیا خیر نبی علی صاحب نے مینا میں صحابہ کے ٹھہرنے کی منازل خود متعین کر دی تھی قبلہ کی دائیں طرف آپ نے مہاجرین کو ٹھہرایا بائیں طرف انصار کو ٹھہرایا پھر جو لوگ باقی تھے ان کو ٹھہرایا قربانی آپ نے جو پہلا جمرہ تھا اس کے قریب کی یعنی مسجد خیف جو ہے نا اس سے آگے اور پہلا جمرہ سے تھوڑا پہلے جو درمیان کی جگہ ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے قربانیاں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ خود ذبح فرمائے باقی حضرت علی نے فرمائے ازواج کی طرف سے نبی علیہ السلام نے گائے جبا کی نبی علیہ السلام نے جب قربانی فرمائی تو فرمایا کہ تم اس کا گوشت پکواؤ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کا گوشت پکوایا خود پکواش فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا یہ جو شوربہ پینا ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے کیوں مزے کی چیز کیوں ہے ایک تو ویسے پینے میں مزہ آتا ہے اور مزے کی چیز اس لیے کہ ہمارے جو دوست چائے پیتے ہیں نا ان کو کہیں سے سند نہیں ملتی چائے پینے کی تو کوئی تو جواب ہونا چاہیے نا تو بھائی شوربا بھی تو گرم پیا جاتا ہے نا چنانچہ شوربا پینے سے الحمدللہ چائے پینے کا جواب نکل آئے ورنہ تو گرم چیز کا کھانا جیسے منع ہے گرم چیز کا پینا بھی منع کر دیا جاتا نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابی تھے معمر بن عبداللہ ادبی انہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کے بالوں کا حلق کیا یعنی انہوں نے اس طرح سے بالوں کو صاف کیا اور ابو طلحہ رجلانو ایک صحابی تھے ان کے ذمے نبی علیہ السلام نے لگایا کہ ان بالوں کو صحابہ کے اندر تقسیم کرنے چنانچہ انہوں نے منہ مبارک تقسیم فرما دیے یہ جو منہ مبارک کی تقسیم تھی یہ صحابہ کی تسلی کے لیے اس لیے کہ جب انسان دور ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر محبوب کے آثار کو دیکھ کر تسلی پایا جاتا ہے جب قربانی ہو گئی اور نبی اسلام نے حلق کروا لیا تو حلق کروانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا اور خوشبو استعمال فرمائی اور پھر آپ اسی دن طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے طواف زیارت جو ہے یہ بارہ تاریخ مغرب سے پہلے پہلے تک کرنا ضروری ہوتا ہے دسویں کے دن چاہیں تو کر سکتے ہیں گیارہویں کو بھی کر سکتے ہیں اور بارہویں کو مغرب سے پہلے پہلے اگر بارہویں کو مغرب سے پہلے نہ کیا تو پھر اس کے اوپر دم والی تو اس کا وقت جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے جب آپ نے طواف زیادہ فرمایا اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی درمیان میں ابھی کھول دینا ضروری کہ جب آدمی رمی کر لیتا ہے اور اس کے بعد قربانی کر لیتا ہے اور حلق کر لیتا ہے تو حلق کروانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی کے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی کے اور وہ پابندی کیا کہ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل نہیں یہ مسئلہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو احرام اتار کے ہم نے کپڑے پہن لیے خوشبو لگا لی پابندیاں ختم ختم نہیں نہیں حج کے احرام کی باقی پابندیاں ختم لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجلس میں کوئی آئے تو پہلے اس کو چاہیے کہ بڑے سے ملے بعد میں چھوٹوں کو سلام کرے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں تم نے رام کھولا آؤ پہلے ہماری زیارت کرو پھر بیوی کا نمبر بعد میں آئے گا بعد لوگ اس میں کوتا کر بیٹھتے ہیں مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احرام کی باقی پابندیاں ختم لیکن ایک پابندی رہے گی جب تک کہ ہم طواف زیارت نہیں کر لیں گے طواف زیارت کے بعد وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی چنانچہ نبی صاحب اسلام نے جب طواف زیارت فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پہ تشریف لائے زمزم کنواں تھا زمزم کا ایک بڑی مزے کی بات بتائیں یا بس جی مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاق السلام نے زمزم پر تشریف لا کر ڈول پانی کا بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی نوش فرمایا اور جو بچا ہوا پانی تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ میری امت کے آنے والے لوگ میرا بچا ہوا پینے کی شہادت حاصل کر لیں اللہ سبحان اللہ اب یہاں پر ایک مسئلہ کہ پانیوں میں سے کون سا پانی افضل ہے ایک ہے دنیا کا عام پانی ایک ہے زمزم کا پانی ایک ہے آب کوثر کا پانی تو افضل کون سا تو فقہا نے اس میں بحث کر کے یہ دلائل انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ تھا جو نبی علیہ اسلام کی مبارک انگلیوں سے موجے کے طور پر برامد ہوا تھا چنانچہ ایک مرتبہ آپ ہاتھ سے تشیف لا رہے تھے اور پانی تھوڑا تھا تو سارے لشکر نے وضو کرنا تھا پینا تھا تو نبی السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس میں پانی میں داخل کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ مبارک انگلیوں سے پانی ایسے جاری تھا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے پورے لشکر نے پیا اس پانی کو سبحان تو وہ جو پانی نبی الحطاط اسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ کائنات کا سب سے افضل ترین پانی اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی اس لیے کہ اگر کوئی اور پانی افضل ہوتا تو شک کے صدر جب ہوا تھا تو نبی رشتاب اسلام کے سینے انور کو اس پانی سے دھویا جاتا وہ تو دم دم سے دھویا گیا تھا تو سب سے افضل وہ پانی جو معجزے کے طور پر نکلا اور دوسرے نمبر پر دم دم اور تیسرے نمبر پر آب کو کا نام آیا اس دن نبی صاحب اسلام نے پھر واپسی فرمائی اور اگلے دن جو تھے جیسے گیارہ کا دن تھا تو گیارہ کے دن کو نبی اسلام نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری پہلے کو بھی دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی مگر پہلے کے بعد بھی نبی اسلام نے دعا مانگی دوسرے کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگی اور تیسرے کو مارنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے تیسرے کے بعد دعا نہیں مانگی یہ جو کنکریاں مار رہی ہیں نا یہ بہت عظیم عمل ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو کمزور ہیں اور بات تو بھیڑ ہوتی ہے بندے مر جاتے ہیں تو ہم تو نہیں جاتے بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ رش کے وقت میں آپ جائیں آپ سفر کریں جب رش ختم ہو جاتا ہے اس وقت میں آپ جائیں اور بڑے آرام سے آپ کنکریاں ماریں ہم ہر سال کنکریاں مارتے ہیں اور ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ہمارے تین سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو ایسا وقت بھی ہوتا ہے تو وقت ایسا ڈھونڈنا چاہیے نا کہ جب لوگ پارے ہو چکے ہو رش میں جانے کا کس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے کہ رش کے اندر گھسو اور پھر کہو جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا رش میں نہیں جانا چاہیے تو عورتوں کو تو ویسے بھی رات کو زیادہ افضل ہے مردوں کے ساتھ چونکہ بھیڑ ہوتی ہے تو رات کے وقت جانا تو اگر ان کے ساتھ مرد ہیں تو وہ بھی رات کو جائیں جو بیمار ہیں جو کمزور ہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک عورت تھی جو نوے سال کی عمر کی تھی ویل چیئر میں تو پہلے وہ کہنے لگی جی میں تو جا ہی نہیں سکتی ہم نے کہا جی واقعی آپ نہیں جا سکتی لیکن ہم آپ کو ایسا ٹائم بتا سکتے ہیں کہ جو جواز کا ٹائم ہے اور آپ اس میں مار بھی سکتی ہیں کہنے لگی جی میں تو پھر بھی نہیں مار سکتی جواز کا ٹائم ہو جا بھی سکوں میں نے کہا اب میں آپ کو اس کی فضیلت سناؤں کہنے لگی ہاں میں نے کہا فضیلت سن لیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری کے مارنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسا کبیرہ گنا معاف کرتے ہیں اگر معاف نہ ہوتا تو یقیناً جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہر ہر کنکری کے بدلے ایسا کبیرہ گنا اللہ معاف کرتا تو میں نے کہا جی بتائیں کیا ایسے ستر گنا معاف کروانا چاہتی ہیں ستر کنکریاں جو ٹوٹل بنتی ہیں کہنے لگی چاہوں گی چلو بھائی ماری انہوں نے کوشش کرنی چاہیے کہ حکمت عملی سے ایسے وقت میں جائیں کہ تکلیف بھی نہ ہو اور عمل بھی مکمل ہو جائے بات سمجھ گئے نا ہاں جو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیٹا پڑا ہے بیمار ہے وہ تو پھر معذور ہے نا اس کے لیے تو پھر وکیل بن سکتا ہے ہم نے تو دیکھا کہ صحت مند نوجوان وہ بھی کہتے ہیں جی رش ہے کون مارے گا چلو جی وکیل بنا دو عورتیں کہتے ہیں جی ہم تو عورتیں ہیں وکیل بنا دو بھائی ٹھیک ہے وکیل بنا لو گی لیکن ستر کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا جن میں سے ہر ہر گناہ یقینی جہنم میں جانے کا سبب تھا ایسے گناہوں کا معاف ہو جانا کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا اس کے بالمقابل یہ ایک دو میل کا سفر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے تو اسی لیے اتنا خرچ کر کے کس لیے آئے اگر آرام ہی کرنا تھا تو پھر گھر میں سب سے زیادہ بندے کو آرام ملتا ہے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا نکلے اسی لیے اللہ سے معافیاں مانگ تو بہرحال اس میں حکمت عملی سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سعادت بندے کو نصیب ہو جائے نبی علیہ صاحب اسلام نے تیرہویں کی جب رمی فرما لی یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ تیرہ کی رمی فرما لی تو آپ صلی اللہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور اثر کی نماز آپ نے محتب ایک وادی ہے وہاں آ کر پڑھی ظہر اثر مغرب شاہ کی نمازیں وہیں پڑھی یہ ایک عزیزیہ کے قریب ایک جگہ ہے نبی اسلام یہاں تشریف لائے تھے تو ایک قبیلہ تھا انہوں نے نبی اسلام کو دودھ پلایا تو الحمدللہ آج تک ان قبیلے میں یہ عادت جاری ہے کہ جو حاجی تیروں کو نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں ان کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں نا اثر کی تو وہ اس کو دودھ پلاتے تو ایک موقع پہ ہمارا بھی دور لگ گیا تھا ہم نے بھی دودھ پیا ہوا ہے لیکن کئی نوجوان آج دودھ پینے کے لیے جاتے ہیں ان کو مسجد ہی نہیں ملتی تو بھائی اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے دودھ ہم آپ کو یہیں پلا دیں گے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کو جس قبیلے نے دودھ پلایا ان کے لیے ایک ایک شرط تھا نا وہ عادت کو دیکھو چودہ سو سال سے نبھا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ نبی علیہ السلام تیرہ کو آپ وسلم رات کا جب وقت تھا تو آپ مکہ مکرمہ تشمیت لائے اور آپ نے آ کر طواف ودا فرمایا طواف ودا یعنی الوداعی طواف وہ آپ نے کیا اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی اسلام کی زوجہ محترمہ تھی ان کو ایام آ گئے اپنے مہانہ تو نبی اسلام نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر اب طواف ودا لازم نہیں ویسے تو یہ واجب ہے لیکن اگر عذر ایسا ہو کہ جو خدا کی طرف سے ہے مہانہ ایام کانا تو پھر طواف ودا کا وجوب ختم ہو جاتا ہے لیکن جو طواف زیارت ہے وہ کرنا ہوتا ہے یہ دین میں رکھنا اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج کا پروگرام اس طرح سے بناتے ہیں جی ہم جی تیرویں کو بتنکریاں مار کے مکہ آئیں گے اور طواف کر کے وہیں سے جتا دیتا عورتوں کے ساتھ جنہوں نے سفر کرنا ہو ان کے لیے بہتر ہے کہ حج کے بعد کچھ نہ کچھ مکہ میں قیام کا وقت لے کر آئیں اس لیے کہ عورت کو اگر عرفات کے دن ایام شروع ہو گئے تو وہ تو زیارت نہیں کر سکتی اور تواف زیارت رکن ہے یہ بغیر حج مکمل نہیں ہوتی اب کیا کرے گا مسئلہ بنے گا نا اس کے لیے تو اس لیے عورتوں کے ساتھ حج پہ آتے ہوئے حج کے بعد کچھ وقت لازمی ہونا چاہیے تاکہ اگر رکنا پڑے تو اشرا رک کر اس عورت کے لیے پھر طواف زیارت بارہ کے دن مغرب تک پابندی نہیں ہے جب وہ پاک ہوگی اگر اس وقت وہ طواف کر لے گی تو اس کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور اگر عورت کہے گی کہ نہیں میری تو فلائٹ بھی ہے اور دوسری طرف رکن پورا کرنا بھی ضروری کہ رکن پورا نہ کرو تو حج مکمل نہیں تو پھر فوکار نے لکھا ٹھیک ہے پھر تم طواف تو کرو مگر طواف کے ساتھ سات قربانی کے جانور ہر طواف کے بدلے وہ ایک بڑا اونٹ بن جاتا ہے اور بڑے اونٹ کو پھر بدنا کہتے ہیں بدنا بھی دے کے جاؤ کہ تم نے اس حالت میں مسجد میں قدم کیوں اب جب حج ادا ہو گیا نبی اسلام واپس تشریف لائے تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہو چکی تھی انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے تو عمرہ پہلے کرنا تھا وہ کر نہیں سکی کہ ایام آ گئے آپ نے عمرہ کر لیا تو مجھے اجازت ہو تو میں ابھی عمرہ کر لوں نبی صاحب نے فرمایا ہاں تم اپنے بھائی عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ بن ابو بکر ان کے ساتھ جاؤ اور جا کے عمرہ کر آؤ اور ہم تمہارا انتظار کریں تو نبی علیہ السلام نے خود ان کو وہیں سے بھیجا جس جگہ سے انہوں نے احرام عمرے کا باندھا اس جگہ کا نام آج مسجد عائشہ ہے اب کچھ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے نہیں باندھنا دور سے باندھ کے آؤ اللہ کے بندو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرما رہے ہیں کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھو کہتے ہیں جی وہ ان کے لیے خاص تھا بھائی تمہیں بتا دیا تھا کسی نے کہ ان کے لیے خاص تھا یہ کیا دلیل ہوئی تھی ان کے لیے خاص تھا پھر اس پر ہماری دلیل دیکھو کتنی پکی پکی پکی کہ آشدی کے آنند بھی وہاں سے پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کو اپنی زندگی میں جب وہ مکہ کے حاکم سے بنوایا تھا جب انہوں نے مکہ میں تعمیر مکمل کی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اعلان کروایا کہ اے اہل مکہ ہمیں اللہ نے توفیق دی بیت اللہ کو پھر اس وقت جو ہے رینوویٹ کرنے کی بنانے کی شکرانے کے لیے تم سب کے سب جو ہے وہ عمرہ کرو جتنے صحابہ تھے مکہ میں سب کے سب مسجد عائشہ گئے اور وہیں سے احرام آباد کے سب نے عمرہ کیا صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر الحمد للہ اس لیے جو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں نا مسجد عائشہ ہیں جی عمرے کا رام نہیں باندھنا چاہیے وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے باندھے انہوں نے عمرہ کیا نبی صاحب اسلام نے اس طواف ودا کے بعد ملتظم سے لکھتے بھی صحیح دعا بھی مانگی اور بیت اللہ شریف کا خلاف پکڑ کر بھی آپ جو ہے نا وہ دعا مانگی اور بیت اللہ کی تحلیل دروازے کی جو چوکھٹ تھی اس کو بوسا بھی دیا یہ اعمال نبی علیہ السلام سے ثابت تھا پھر نبی علیہ السلام نے جب واپسی کرنی تھی تو اصل مکہ یعنی مستلہ کا جو علاقہ ہے نا ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو ایک سمت سے آپ آئے تھے اور دوسری سمت سے رخصت ہوئے تاکہ پورے شہر میں وہ جو آنے کی برکات تھی وہ داخل آ پورے شہر کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے تو مقام روحا پر ایک عورت کے بچے کے حج کا مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچہ حج کر سکتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہاں حج کر سکتا ہے مگر بچے کے حج کا ثواب اس کی ماں اور اس کے باپ کو ملے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری واپسی پر بھی اور اگلے دن آپ مکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور جب عہد پر نظر پڑی تو اس موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا عہد جبلن یحبنا و نحبہ عہد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم عہد سے محبت کرتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ داخل ہوتے وقت دعا پڑھی آئے بون السائبون العابدون الساجدون لربنا حابدون چنانچہ عورت تھی جو مدینہ میں تھی اور وہ حج پہ نہیں جا سکی تھی بہت دکھی تھی پریشان حال تھی اس نے پوچھا اللہ کے نبی میں تو سلام مسجد جو ہے وہ ادھر کی وجہ سے آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکی نبی اسلام نے اس کا دل لگی کے لیے دل رکھنے کے لیے فرما دیا اچھا تم رمضان میں عمرہ کر لینا جو رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا دیکھو اس عورت کے مسئلہ پوچھنے پر ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم تو حج نہیں کر سکے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر اللہ کے حبیب کی رحمت نے یہاں بھی اپنا کام دکھا دیا محروم نہیں رکھا کسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے حج کے لیے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ سبحان ربي اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لبن فرحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ